لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم سے دنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ان لہن آخرت آزاد ناظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا آزاد ہے مفترین نے لکھا ہے تفصیل جلالین میں ہے اللہ خائفین بمان یہ خبر ہے امر کے معنی میں نے فلاح الحاظ کہ مسلمانوں اتنا بڑا جہاد کرو اتنی قوت سے جہاد کر کے کافروں کو ڈراؤ کہ کوئی تمہاری مسجدوں میں بے خوف ہو کر نہ آئے بلکہ جو بھی آئے ڈرتے ڈرتے آئے یعنی مسجدوں کے گرد جہاد کا پہرا بٹھا دو اس سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ شاعر اسلامیہ کی حفاظت جہاد کے ذریعے سے ممکن ہے جب جہاد ہوگا تو مساجد محفوظ رہیں گی اور جب جہاد نہیں ہوگا تو مساجد ویران ہو جائیں گی اور کافر بے خوف ہو کر وہاں داخل ہوں گے تو کافروں کو خوف کی حالت میں وہاں داخل کرنا یہ کافروں کو حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت حال پیدا کر دو کہ مسجدوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے یہ لوگ ڈرے اور ان پر ان کے اوپر ایک طرح کا روز تاری ہو جائے اور آج آپ دیکھ لیں مسلمانوں نے جب سے جہاد چھوڑا ہے نہ مسجد محفوظ رہی نہ بابری مسجد محفوظ رہی اور کتنی مساجد ہیں چھ سو مسجدیں مشرقی پنجاب میں یہ لدھیانہ جلندر یہاں استبل بنا دیے گئے میں نے خود وہاں جا کے ترکستان میں دیکھا بخارا سمر کنڈ میں مسجدوں میں گودام بنے ہوئے تھے نائٹ کلب بنے ہوئے تھے تو اس کے اندر بھی واضح طور پہ حکم دیا گیا اور اس میں نسارا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ مسجدوں کی تقریب کے بانی ہیں سب سے پہلے بیت المقدس میں انہوں نے خرابی ڈالی تھی پھر مشرقین نے ڈالی بعض علماء کہتے ہیں لہم فی دنیا اس سے اشارہ ہے قیام ماضی کی طرف کہ ان کے لیے خزی آنے والی ایک بڑی رسوائی کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور امام مہدی کے آنے سے ایک سخت قسم کی بڑی رسوائی ان لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سل سے مراد حوال بال قتلی بزی و سبھی جلالے جلال نے لکھا ہے کہ ان کافروں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کتاب کی وجہ سے لائے گا کہ یہ مقتول ہوں گے گرفتار ہوں گے اور دلیل ہوں گے